اب دوسرے حصے میں ان کی فتوحات پر ایک اجمالی نظر ڈالتے ہیں پہلے حصے کے واقعات سے یقیناً ہر مسلمان کے دل پر جوش ہمت عزم و استقلال کا کبھی اثر پیدا ہوتا ہے لیکن اب اسلاف کی اس داستان کو فلسفہ تاریخی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن ایک نقطہ سنج مورخ کے دل میں فوراً یہ سوال پیدا ہوں گے کہ چند صحرا نشینوں نے کیوں کر فارس اور روم کا دفتر الٹ دیا کیا یہ تاریخی عالم کا کوئی مستثنا واقعہ ہے آخر اس کے اسباب کیا تھے کیا ان واقعات کو سکندر و چنگیز کی فتوحات سے تشبیح نہیں دی جا سکتی جو کچھ ہوا اس میں فرما روائے خلافت کا کتنا حصہ تھا ہم اس موقع پر انہی سوالات کا جواب دینا چاہتے ہیں لیکن اجمال کے ساتھ پہلے یہ بتا دینا ضروری ہے کہ فتوحات فاروقی کی وسعت اور اس کے حدود اربا کیا تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقبوضہ ممالک کا کل رقبہ بائیس لاکھ اکاون ہزار تیس میل مربع یعنی مکہ سے شمال کی جانب ایک ہزار چھتیس مشرق کی جانب ایک ہزار اٹھہتر جنوب کی جانب چار سو تریاسی میل تھا مغرب کی جانب چونکہ صرف جدہ تک حد حکومت تھی اس لیے وہ قابل ذکر نہیں اس میں شام مصر عراق جزیرہ خوزستان عراق اجم آرمینیا آزربائی جان فارس کرمان خراسان اور مکران جس میں بلوچستان کا حصہ آ جاتا ہے شامل تھا ایشیائی کوچک پر جس کو اہل عرب روم کہتے ہیں بائیس ہجری میں حملہ ہوا تھا لیکن وہ فتوحات کی فہرست میں شمار ہونے کے قابل نہیں یہ تمام فتوحات خاص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فتوحات ہیں اور اس کی تمام مدت دس برس سے کچھ ہی زیادہ ہے اب دیکھتے ہیں کہ فتح کے اسباب یورپین مورخوں کی رائے میں کیا ہے پہلے سوال کا جواب یورپین مورخوں نے یہ دیا ہے کہ اس وقت فارس اور روم دونوں سلطنتیں اوج اقبال سے گر چکی تھیں فارس میں خسرو پرویز کا نظام سلطنت بالکل درم برم ہو گیا تھا کیونکہ کوئی لائق شخص جو حکومت کو سنبھال سکتا ہو موجود نہ تھا دربار کے عمائدین و ارکان میں سازشیں شروع ہو گئی تھیں اور انہی سازشوں کی بدولت تخت نشینوں میں عدل بدل ہوتا رہتا تھا چنانچہ تین چار برس کے عرصے میں ہی انان حکومت چھ سات فرما رواؤں کے ہاتھ میں آ گئی اور پھر نکل گئی ایک اور وجہ یہ ہوئی کہ نوشرواں سے کچھ پہلے مزوکیا فرقہ کا بہت زور ہو گیا تھا جو الہاد اور زندگا کی طرف مائل تھا نوشروان نے گو تلوار کے ذریعے سے اس مذہب کو دبا دیا تھا لیکن بالکل مٹا نہ سکا اسلام کا قدم جب فارس میں پہنچا تو اس فرقے کے لوگوں نے مسلمانوں کو اس حیثیت سے اپنا پشت پناہ سمجھا کہ وہ کسی مذہب و عقائد سے تعرض نہیں کرتے تھے عیسائیوں میں نسٹورین فرقہ جس کو اور کسی حکومت میں پناہ نہیں ملتی تھی وہ اسلام کے سائے میں آ کر مخالفوں کے ظلم سے بچ گیا اس طرح مسلمانوں کو دو بڑے فرقوں کی ہمدردی اور اعانت مفت میں ہاتھ آ گئی روم کی سلطنت خود کمزور ہو چکی تھی اس کے ساتھ عیسائیت کے باہمی اختلافات ان دنوں زوروں پر تھے اور چونکہ اس وقت تک مذہب کو نظام حکومت میں داخل تھا اس لیے اس اختلاف کا اثر مذہبی خیالات تک محدود نہ تھا بلکہ اس کی وجہ سے خود سلطنت کمزور ہوتی جاتی تھی اب دیکھتے ہیں کہ یورپین مورخین کی اس رائے میں کیا غلطی ہے یہ جواب گو واقعیت سے خالی نہیں لیکن جس قدر واقعیت ہے اس سے زیادہ طرز استدلال کی ملمہ سازی ہے جو یورپ کا خاص انداز ہے بے شبہ اس وقت فارس اور روم کی سلطنتیں اصلی عروج پر نہیں رہی تھی لیکن اس کا صرف اس قدر نتیجہ ہو سکتا تھا کہ وہ پرزور قوی سلطنت کا مقابلہ نہ کر سکتی نہ یہ کہ عرب جیسی بے سرو سامان قوم سے ٹکرا کر پرزے پرزے ہو جاتی روم و فارس کو کسی حالت میں تھے تاہم فنون جنگ میں ماہر تھے یونان میں خاص قواعد حرب پر جو کتابیں لکھی گئی تھیں اور جو اب تک موجود ہیں رومیو میں ایک مدت تک ان کا عملی رواج رہا اس کے ساتھ رسد کی فراوانی سرو سامانی کی بہتات آلات جنگ کے تنوع فوجوں کی کثرت میں کمی نہیں آئی تھی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کسی ملک پر چڑھ کر جانا نہ تھا بلکہ اپنے ملک میں اپنے قلوں میں اپنے مورچوں میں رہ کر اپنے ملک کی حفاظت کرنی تھی مسلمانوں کے حملے سے ذرا ہی پہلے خسرو پرویز کے عہد میں جو ایران کی شان و شوکت کا عین شباب تھا قیصر روم نے ایران پر حملہ کیا اور ہر ہر قدم پر فتوحات حاصل کرتا ہوا اس فہان تک پہنچ گیا شام کے صوبے جو ایرانیوں نے چھین لیے تھے واپس لے لیے اور نئے سرے سے نظم و نسق قائم کیا ایران میں خسرو پرویز تک تو عموماً مسلم ہے کہ سلطنت کو نہایت جاہ و جلال تھا خسرو پرویز کی وفات سے اسلامی حملے تک صرف تین چار برس کی مدت ہے اتنے تھوڑے عرصے میں ایسی قوم اور قدیم سلطنت کہاں تک کمزور ہو سکتی تھی البتہ تخت نشینوں کی عدل بدل سے نظام میں فرق آ گیا تھا لیکن چونکہ سلطنت کے اجزاء یعنی خزانہ فوج اور محاصل میں کوئی کمی نہیں آئی تھی اس لیے جب یزد گرد تخت نشین ہوا اور درباریوں نے اصلاح کی طرف توجہ کی تو فوراً نئے سرے سے وہی ٹھاٹ قائم ہو گئے مزوکیہ فرقہ گو ایران میں موجود تھا لیکن ہم کو تمام تاریخ میں ان سے کسی قسم کی مدد ملنے کا حال معلوم نہیں ہوتا اسی طرح فرقہ نسٹورین کی کوئی اعانت ہم کو معلوم نہیں عیسائیت کے اختلاف مذہب کا اثر بھی کسی واقعہ میں خود یورپین مورخوں نے کہیں نہیں بتایا اب عرب کی حالت دیکھو تمام فوجیں جو مصر اور ایران اور روم کی جنگ میں مصروف تھیں ان کی مجموعی تعداد کبھی بھی ایک لاکھ تک نہ پہنچی فنون جنگ سے واقفیت کا یہ حال تھا کہ یرموک کا پہلا مارکا ہے جس میں عرب نے تعبیہ کی طرز پر صف آرائی کی خود ذرا چلتا جوشن بختر چار آئینہ آہنی دستانے جیلم موزے جو ہر ایرانی سپاہی کا لازمی ملبوس جنگ تھا اس میں عربوں کے پاس صرف ذرا تھی اور وہ بھی اکثر چمڑے کی ہوتی تھی رکاب لوہے کے بجائے لکڑی کی ہوتی تھی آلات جنگ میں گرز و کمند سے عرب بالکل آشنا نہ تھے تیر تھے لیکن ایسے چھوٹے اور کم حیثیت کے کاسیہ کے مارکے میں ایرانیوں نے جب پہلے پہل ان کو دیکھا تو سمجھا کہ تکلے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان فتوحات کے اصل اسباب کیا تھے ہمارے نزدیک اس سوال کا اصلی جواب صرف اس قدر ہے کہ مسلمانوں میں اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت جو جوش عزم استقلال بلند حوصلگی دلیری پیدا ہو گئی تھی اور جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ قوی اور تیز کر دیا تھا روم اور فارس کی سلطنتیں کے زمانے میں بھی اس کی ٹکر نہیں اٹھا سکتی تھی البتہ اس کے ساتھ اور چیزیں بھی مل گئی تھی جنہوں نے فتوحات میں نہیں بلکہ قیام حکومت میں مدد دی اس میں سب سے مقدم چیز مسلمانوں کی راست بازی اور دیانت داری تھی جو ملک فتح ہو جاتا تھا وہاں کے لوگ مسلمانوں کی راست بازی کے اس قدر گرویدہ ہو جاتے تھے کہ باوجود اختلاف مذہب کے ان کی سلطنت کا زوال نہیں چاہتے تھے یرموک کے مارکے میں مسلمان جب شام کے اضلاع سے نکلے تو تمام عیسائی رعایا نے پکارا کہ خدا تم کو پھر اس ملک میں لائے اور یہودیوں نے تو توریت ہاتھ میں لے کر کہا کہ ہمارے جیتے جی کیسر اب یہاں نہیں آ سکتا رومیو کی حکومت جو شام و مصر میں تھی وہ بالکل جابرانہ تھی اس لیے رومیو نے جو مقابلہ کیا وہ سلطنت اور فوج کے زور سے کیا ریا ان کے ساتھ نہیں تھی مسلمانوں نے جب سلطنت کا زور توڑا تو آگے مطلع بالکل صاف تھا یعنی ریا کی طرف سے کسی قسم کی مزاحمت نہیں ہوئی البتہ ایران کی حالت اس سے مختلف تھی وہاں سلطنت کے نیچے بہت سے بڑے بڑے رئیس تھے جو بڑے بڑے اضلاع اور صوبوں کے مالک تھے وہ سلطنت کے لیے نہیں بلکہ خود اپنی ذاتی حکومت کے لیے لڑتے تھے یہی وجہ تھی کہ پائے تخت کے فتح کر لینے پر بھی فارس میں ہر قدم پر مسلمانوں کو مزاحمتیں پیش آئیں لیکن عام رعایا وہاں بھی مسلمانوں کی گرویدہ ہوتی جاتی تھی اور اس لیے فتح کے بعد بقائے حکومت میں ان سے بہت مدد ملتی تھی ایک اور بڑا سبب یہ تھا کہ مسلمانوں کا اول اول حملہ شام و عراق پر ہوا اور دونوں مقامات پر کثرت سے عرب آباد تھے شام میں دمشق کا حاکم غسانی خاندان تھا جو برائے نام کیسر کا محکوم تھا عراق میں لخمی خاندان والے دراصل ملک کے مالک تھے گو کسرا کو خراج کے طور پر کچھ دیتے تھے ان عربوں نے اگرچہ اس وجہ سے کہ عیسائی ہو گئے تھے اول اول مسلمانوں کا مقابلہ کیا لیکن قومی اتحاد کا جذبہ رائے گا نہیں جا سکتا تھا عراق کے بڑے بڑے رئیس بہت جلد مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہو جانے پر وہ مسلمانوں کے دستوں بازو بن گئے اب سکندر وغیرہ کی فتوحات کا موازنہ کرتے ہیں سکندر کی یہ کیفیت ہے کہ جب اس نے شام کی طرف شہر سور کو فتح کیا تو چونکہ وہاں کے لوگ دیر تک جم کر لڑے تھے اس لیے قتل عام کا حکم دیا اور ایک ہزار شہریوں کے سر شہر پناہ کی دیوار پر لٹکا دیے اس کے ساتھ تیس ہزار باشندوں کو لونڈی غلام بنا کر بیچ ڈالا جو لوگ قدیم باشندے اور آزادی پسند تھے ان میں ایک شخص کو بھی زندہ نہ چھوڑا اسی طرح فارس میں جب استخر کو فتح کیا تو تمام مردوں کو قتل کر دیا اسی طرح کی اور بھی بے رحمیاں اس کے کارناموں میں مذکور ہیں عام طور پر مشہور ہے کہ ظلم اور ستم سے سلطنت برباد ہو جاتی ہے یہ اس لحاظ سے صحیح ہے کہ ظلم کی بقا نہیں چنانچہ سکندر اور چنگیز کی سلطنتیں بھی دیر پا نہ ہوئیں لیکن فوری فتوحات کے لیے اسی قسم کی صفاقیاں کارگر ثابت ہوتی ہیں ان کی وجہ سے ملک کا ملک مرعوب ہو جاتا ہے اور چونکہ ریا کا بڑا گروہ ہلاک ہو جاتا ہے اس لیے بغاوت و فساد کا اندیشہ باقی نہیں رہتا یہی وجہ ہے کہ چنگیز بخت نصر تیمور نادر جتنے بڑے بڑے فاتح گزرے ہیں سب کے سب بھی صفاق لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات میں کبھی سرے منہ قانون انصاف سے تجاوز نہیں ہو سکتا تھا آدمیوں کا قتل عام ایک طرف درختوں کے کاٹنے تک کی اجازت نہ تھی بچوں اور بوڑھوں سے بالکل تعارض نہیں کیا جا سکتا تھا بجز عین مارکا کارزار کے کوئی شخص قتل نہیں کیا جا سکتا تھا دشمن سے کسی موقع پر بد عہدی یا فریب دہی نہیں کی جا سکتی تھی افسروں کو تاکیدی احکام دیے جاتے تھے کتاب الخراج صفحہ 130 پہ بیان ہوا ہے یعنی دشمن تم سے لڑائی کرے تو ان سے فریب نہ کرو کسی کی ناک کان نہ کاٹو کسی بچے کو قتل نہ کرو جو لوگ متی ہو کر باغی ہو جاتے تھے ان سے دوبارہ اقرار لے کر درگزر کی جاتی تھی یہاں تک کہ جب اربسوس والے تین تین دفعہ متواتر اقرار کر کے پھر گئے تو صرف اس قدر کیا کہ ان کو وہاں سے جلا وطن کر دیا لیکن ان کے ساتھ ان کی کل جائیداد مقبوضہ کی قیمت ادا کر دی خیبر کے یہودیوں کو سازش اور بغاوت کے جرم میں نکالا تو ان کے مقبوضہ ارضیات کا معاوضہ دے دیا اور اضلاع کے حکام کو احکام بھیج دیے کہ جدھر سے ان لوگوں کا گزر ہو ان کو ہر طرح کی اعانت دی جائے اور جب کسی شہر میں قیام پذیر ہوں تو ایک سال تک ان سے جزیہ نہ لیا جائے جو لوگ فتوحات فاروقی کی حیرت انگیزی کا جواب دیتے ہیں کہ دنیا میں اور بھی ایسے فاتح گزرے ہیں ان کو یہ دکھانا چاہیے کہ اس احتیاط اس قید اس پابندی اس درگزر کے ساتھ دنیا میں کس حکمران نے ایک چپا بھر زمین بھی کبھی فتح کی ہے اس کے علاوہ سکندر اور چنگیز وغیرہ خود ہر موقع اور ہر جنگ میں شریک رہتے تھے اور خود سپا سالار بن کر فوج کو لڑاتے تھے اس اس کی وجہ سے علاوہ کے کہ فوج کو ایک ماہر سپا سالار ہاتھ آتا تھا فوج کے دل قوی رہتے تھے اور ان میں بالتبا اپنے آقا پر فدا ہو جانے کا جوش پیدا ہوتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مدت خلافت میں ایک دفعہ بھی کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئے فوجیں ہر جگہ کام کر رہی تھیں البتہ ان کی باغ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رہتی تھی ایک اور سریحی فرق یہ ہے کہ سکندر وغیرہ کی فتوحات گزرنے والے بادل کی طرح تھی ایک دفعہ زور سے آیا اور نکل گیا ان لوگوں نے جو ممالک فتح کیے وہاں کوئی نظم حکومت قائم نہیں کیا برخلاف اس کے فتوحات فاروقی میں یہ استواری تھی کہ جو ممالک اس وقت فتح ہوئے تیرہ سو برس گزرنے پر بھی آج اسلام کے قبضے میں ہیں اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں ہر قسم کے ملکی انتظامات وہاں قائم ہو گئے تھے اب دیکھتے ہیں فتوحات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختصاص اخیر سوال کا جواب عام رائے کے موافق یہ ہے کہ فتوحات میں خلیفہ وقت کی چند تحقیق نہ تھی اس وقت کے جوش اور عزم کی جو حالت تھی وہ خود تمام فتوحات کی کفیل تھی لیکن ہمارے نزدیک یہ صحیح نہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی تو آخر وہی مسلمان تھے لیکن کیا نتیجہ ہوا جوش اور اثر بے شبہ برقی قوتیں ہیں لیکن یہ قوتیں اسی وقت کام دے سکتی ہیں جب کام لینے والا بھی اسی زور قوت کا ہو قیاس اور استدلال کی ضرورت نہیں واقعات خود اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں فتوحات کے تفصیلی حالات پڑھ کر صاف معلوم ہوتا ہے کہ تمام فوج پتلی کی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشاروں پر حرکت کرتی تھی اور فوج کا جو نظم و نسق تھا وہ خاص ان کی سیاست و تدبیر کی بدولت تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کی ترتیب فوجی مشقیں بارکوں کی تعمیر گھوڑوں کی پرداخت قلوں کی حفاظت جاڑے اور گرمی کے لحاظ سے حملوں کا تعین فوج کی نقل و حرکت پرچہ نویسی کا انتظام افسران فوجی کا انتخاب کلا شکن آلات کا استعمال یہ اور اس قسم کے امور کے متعلق کیا کیا انتظام خود ایجاد کیے اور ان کو کس عجیب و غریب زور و قوت کے ساتھ قائم رکھا تو آپ خود فیصلہ کر لیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بغیر یہ کام مطلق انجام نہیں دیا جا سکتا تھا عراق کی فتوحات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے در حقیقت خود سپا سلاری کا کام کیا تھا فوج جب مدینہ سے روانہ ہوئی تو ایک ایک منزل بلکہ ایک ایک راستہ تک خود متعین کر دیا تھا اور اس کے موافق تحریری احکام بھیجتے رہتے تھے فوج قادسیہ کے قریب پہنچی تو موقع کا نقشہ منگوا بھیجا اور اس کے لحاظ سے فوج کی ترتیب اور سفارائی کے متعلق ہدایتیں بھیجی جس قدر افسر جن جن کاموں پر معمور ہوتے تھے ان کے خاص حکم کے موافق معمور ہوئے تھے تاریخ طبری میں عراق کے واقعات کو تفصیل سے دیکھیں تو صاف نظر آتا ہے کہ ایک بڑا سپہ سلار فوجوں کو لڑا رہا ہے اور جو کچھ ہوتا ہے اس کے اشاروں پر ہوتا ہے ان تمام لڑائیوں میں جو دس برس کی مدت میں پیش آئیں سب سے زیادہ خطرناک دو موقع تھے ایک نہاون کا مارکا جب ایرانیوں نے فارس کے صوبہ جات میں ہر جگہ نقیب دوڑا کر تمام ملک میں آگ لگا دی تھی اور لاکھوں فوج مہیا کر کے مسلمانوں کی طرف بڑھے تھے دوسرے جب کیسر روم نے جزیرہ والوں کی ایانت سے دوبارہ حمس پر چڑھائی کی تھی ان دونوں مارکوں میں صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حسن تدبیر تھی جس نے ایک طرف ایک اٹھتے ہوئے طوفان کو دبا دیا اور دوسری طرف کوہے گراں کے پرخچے اڑا دیے چنانچہ ہم ان واقعات کی تفصیل پہلے حصے میں بیان کر چکے ہیں ان واقعات کی تفصیل کے بعد یہ دعویٰ صاف ثابت ہو جاتا ہے جب سے دنیا کی تاریخ معلوم ہے آج تک کوئی شخص فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر فاتح نہیں گزرا جو فتوحات اور عدل دونوں کا جامع ہو فاروق اعظم کی آج کی ایپیسوڈ میں ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام حکومت کے بارے میں بات کرتے ہیں اسلام میں خلافت یا حکومت کی بنیاد اگرچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں پڑی لیکن حکومت کا دور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد سے شروع ہوتا ہے حضرت ابکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو سالہ خلافت میں اگرچہ بڑی بڑی مہمات کا فیصلہ ہوا یعنی عرب کے مرتدوں کا خاتمہ ہو گیا اور بیرونی فتوحات شروع ہوئیں تاہم حکومت کا کوئی خاص نظام قائم نہیں ہوا تھا اور نہ اتنا مختصر زمانہ اس کے لیے کافی ہو سکتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طرف تو فتوحات کو وسط دی کہ کیسر و کسرا کی وسیع سلطنتیں ٹوٹ کر عرب میں مل گئیں دوسری طرف حکومت و سلطنت کا نظام قائم کیا اور اس کو اس قدر ترقی دی کہ ان کی وفات تک حکومت کے جس قدر مختلف شعبے ہیں سب وجود میں آ چکے تھے لیکن قبل اس کے کہ ہم حکومت کے قواعد و آئین کی تفصیل بتائیں پہلے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حکومت کی ترکیب اور ساخت کیا تھی یعنی شخصی تھی یا جمہوری اگرچہ اس وقت عرب کا تمدن جس حد تک پہنچ چکا تھا اس کے لحاظ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر جمہوری یا شخصی دونوں میں سے کسی ایک کا بھی اطلاق نہیں ہو سکتا لیکن ایسے موقع پر صرف ایک بات کا پتہ لگانا کافی ہے کہ حکومت کا جو انداز تھا وہ جمہوریت سے ملتا تھا یا کہ شخصیت سے یعنی سلطنت کا میلان ذاتی اختیار پر تھا یا عام رائے پر اب ہم جمہوری اور شخصی سلطنت کا موازنہ کرتے ہیں جمہوری اور شخصی طریقے حکومت میں جو سب سے بڑا فرق ہے وہ ہے عوام کی مداخلت اور عدم مداخلت یعنی حکومت میں جس قدر ریا کو دخل دینے کا زیادہ حق حاصل ہوگا اسی قدر اس میں جمہوریت کا عنصر زیادہ ہوگا یہاں تک کہ سلطنت جمہوری کی اخیر حد یہ ہے کہ مسند نشین حکومت کے ذاتی اختیارات بالکل فنا ہو جائیں اور وہ جماعت کا صرف ایک ممبر رہ جائے جبکہ اس کے مقابلے میں شخصی سلطنت میں تمام دار و مدار صرف ایک شخص پر ہوتا ہے اس بنا پر شخصی سلطنت سے جو نتائج پیدا ہوتے ہیں وہ یہ ہیں نمبر ایک بجائے اس کے کہ ملک کے تمام قابل اشخاص کی قابلیتیں کام میں آئیں صرف چند ارکان سلطنت کی عقل و تدبیر پر کام چلتا ہے نمبر دو چونکہ بجز چند عہدے داروں کے اور لوگوں کو ملکی انتظامات سے کچھ سروکار نہیں ہوتا اس لیے قوم کے اکثر افراد سے انتظامی قوت اور قابلیت رفتہ رفتہ معدوم ہونے لگتی ہے نمبر تین مختلف فرقوں اور جماعتوں کے خاص خاص حقوق کی اچھی طرح حفاظت نہیں ہوتی کیونکہ جن لوگوں کو ان کے حقوق سے غرض ہے ان کو انتظام سلطنت میں دخل نہیں ہوتا اور جن لوگوں کو دخل ہوتا ہے ان کو غیروں کے حقوق سے اس قدر ہمدردی نہیں ہوتی جتنی کہ خود ارباب حقوق کو ہو سکتی ہے چونکہ بجز چند ارکان سلطنت کے کوئی شخص ملکی اور قومی کاموں میں دخل دینے کا مجاز نہیں ہوتا اس لیے قوم میں ذاتی اغراض کے سوا قومی کارناموں کا مذاق معدوم ہو جاتا ہے یہ نتائج شخصی سلطنت کے لوازم ہیں اور کبھی اس سے جدا نہیں ہو سکتے برخلاف اس کے جمہوری سلطنت میں اس کے برعکس نتائج ہوں گے اس بنا پر جس سلطنت کی نسبت جمہوری کی شخصی بحث ہو اس کی نوعیت کا اندازہ نتائج سے بھی کیا جا سکتا ہے یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ جمہوریت کا طریقہ عرب کا فطری مذاق تھا اور اس لیے عرب میں جو حکومت قائم ہوتی وہ خواہ جمہوری ہوتی عرب میں مدت سے تین وسیع حکومتیں تھیں لخمی حمیری غسانی لیکن یہ سب شخصی تھی قبائل کے سردار جمہوری اصولوں پر انتخاب کیے جاتے تھے لیکن ان کو کسی قسم کی ملکی حکومت حاصل نہ تھی بلکہ ان کی حیثیت سپہ سالاروں یا قاضیوں کی ہوتی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت نے بھی اس بحث کا کچھ فیصلہ نہیں کیا گو ان کا انتخاب کثرت رائے پر ہوا تھا لیکن وہ ایک فوری کروائی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد و پیش جو سلطنتیں تھیں وہ بھی جمہوری نہ تھیں ایران میں تو سرے سے کبھی یہ مذاق پیدا ہی نہیں ہوا روم البتہ کسی زمانے میں اس شرف سے ممتاز تھا لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے پہلے وہاں شخصی حکومت قائم ہو چکی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ بالکل ایک جابرانہ خود مختار سلطنت رہ گئی تھی غرض حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی مثال اور نمونے کے جمہوری حکومت کی بنیاد ڈالی اور اگرچہ وقت کے اقتضا سے اس کے تمام اصول و فرو مرتب نہ ہو سکے تاہم جو چیزیں حکومت جمہوری کی روح ہیں سب وجود میں آ گئیں حضرت عمر کی خلافت میں مجلس شورا ان میں سب کا اصل الاصول مجلس شورا کا انعقاد تھا یعنی جب کوئی انتظام پیش آتا تھا تو ہمیشہ ارباب شورا کی مجلس منعقد ہوتی تھی اور کوئی امر بغیر مشورہ اور کثرت رائے کے عمل میں نہیں آ سکتا تھا تمام جماعت اسلام میں اس وقت دو گروہ تھے جو کل قوم کے پیشوا تھے اور جن کو تمام عرب نے گویا اپنا قائم مقام تسلیم کر لیا تھا یعنی مہاجرین اور انصار مجلس شورا کے ارکان اور اس کے انعقاد کا طریقہ مجلس شورا میں ہمیشہ لازمی طور پر ان دونوں گروہ کے ارکان شریک ہوتے تھے انصار بھی دو قبیلوں میں منقسم تھے اوس اور خزرج چنانچہ ان دونوں خاندانوں کا مجلس شورا میں شریک ہونا ضروری تھا مجلس شورا کے تمام ارکان کے نام اگرچہ ہم نہیں بتا سکتے تاہم اس قدر معلوم ہے کہ حضرت عثمان حضرت علی حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت معاذ بن جبل ابی بن کاب اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہم شامل تھے مجلس کے انعقاد کا یہ طریقہ تھا کہ پہلے ایک منادی اعلان کرتا تھا کہ اسلات و جامعہ یعنی سب لوگ نماز کے لیے جمع ہو جائیں جب لوگ جمع ہو جاتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں جا کر دو رکت نماز پڑھتے تھے نماز کے بعد ممبر پر چڑھ کر خطبہ دیتے تھے اور بحث طلب امر پیش کیا جاتا تھا مجلس شورا کے جل سے معمولی اور روز مرہ کے کاروبار میں اس مجلس کے فیصلے کافی سمجھے جاتے تھے لیکن جب کوئی اہم امر پیش آتا تو مہاجرین اور انصار کا اجلاس عام ہوتا تھا اور سب کے اتفاق سے وہ امر طے پایا جاتا تھا مثلا عراق و شام کے فتح ہونے پر جب بعض صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے اصرار کیا کہ تمام مفتوحہ مقامات فوج کی جاگیر میں دے دیے جائیں تو بہت بڑی مجلس منعقد ہوئی جس میں تمام قدمائے مہاجرین و انصار میں سے عام لوگوں کے علاوہ دس بڑے بڑے سردار جو تمام قوم میں ممتاز تھے اور جن میں پانچ شخص قبیلہ اوس اور پانچ قبیلہ خزرج کے تھے شریک ہوئے کئی دن تک مجلس کے جلسے رہے اور نہایت آزادی اور بے باکی سے لوگوں نے تقریریں کی اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ایک تقریر کی اکیس ہجری میں جب نہاون کا سخت مارکا پیش آیا اور اجمیوں نے اس سامان سے تیاری کی کہ لوگوں کے نزدیک خود خلیفہ وقت کا اس مہم پر جانا ضروری ٹھہرا تو بہت بڑی مجلس شورا منعقد ہوئی حضرت عثمان حضرت طلع بن وید اللہ حضرت زبیر بن العوام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضوان اللہ اجمعین وغیرہ نے باری باری کھڑے ہو کر تقریریں کی اور کہا کہ آپ کا خود موقع جنگ پر جانا مناسب نہیں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور لوگوں کی تائید میں تقریر کی کثرت رائے سے یہی فیصلہ ہوا کہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ موقع جنگ پر نہ جائیں اسی طرح فوج کی تنخواہ دفتر کی ترتیب امال کا تقرر غیر قوموں کی تجارت کی آزادی اور ان پر محصول کی تشخیص اسی قسم کے بہت سے معاملات ہیں جن کی نسبت تاریخوں میں بتصریح مذکور ہے کہ مجلس شورا میں پیش ہو کر طے پائے ان امور کے پیش ہوتے وقت ارکان مجلس نے جو تقریریں کی وہ بھی تاریخوں میں مذکور ہیں یہاں ہم ایک اور مجلس کا احوال بیان کرتے ہیں مجلس شورا کا اجلاس اکثر خاص خاص ضرورتوں کے پیش آنے کے وقت ہوتا تھا لیکن اس کے علاوہ ایک اور مجلس تھی جہاں روزانہ انتظامات اور ضروریات پر گفتگو ہوتی تھی یہ مجلس ہمیشہ مسجد نبوی میں منعقد ہوتی تھی اور صرف مہاجرین صحابہ اس میں شریک ہوتے صوبہ جات اور اضلاع کی روزانہ خبریں جو دربار خلافت میں پہنچتی تھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اس مجلس میں بیان کرتے تھے اور کوئی بحث طلب امر ہوتا تو اس میں لوگوں سے استثواب کیا جاتا تھا مجوسیوں پر جزیہ مقرر کرنے کا مسئلہ اول اسی مجلس میں پیش ہوا تھا مورخ بلازری نے اس مجلس کا احوال ضمن کسی تذکرے میں شامل کیا ہے عام رعایا کی مداخلت مجلس شورا کے ارکان کے علاوہ عام رعایا کو انتظامی امور میں مداخلت حاصل تھی صوبہ جات اور اضلاع کے حاکم رعایا کی مرضی سے مقرر کیے جاتے تھے بلکہ بعض اوقات بالکل انتخاب کا طریقہ عمل میں آیا تھا کوفہ بسرا اور شام میں جب امال خراج مقرر کیے جانے لگے تو حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے ان تینوں صوبوں میں احکام بھیجے کہ وہاں کے لوگ اپنی اپنی پسند سے ایک ایک شخص کا انتخاب کر کے بھیجے جو ان کے نزدیک تمام لوگوں سے زیادہ دیانتدار اور قابل ہوں چنانچہ کوفہ سے عثمان بن فرقد بسرا سے حجاج بن اعلات شام سے معن بن یزید کو لوگوں نے منتخب کر کے بھیجا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی لوگوں کو ان مقامات کا حاکم مقرر کیا قاضی ابو یوسف نے بھی اس واقعہ کو بیان کیا ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے رتبے کے صحابی اور نوشروانی تخت کے فاتح تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تھا لیکن جب لوگوں نے ان کی شکایت کی تو معزول کر دیا حکومت جمہوری کا ایک بہت بڑا اصول یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنے حقوق اور اغراض کی حفاظت کا پورا اختیار اور موقع دیا جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں ہر شخص کو نہایت آزادی کے ساتھ یہ موقع حاصل تھا اور لوگ اعلانیہ اپنے حقوق کا اظہار کرتے تھے اضلاع سے قریب ہر سال سفارتیں آتی تھیں جن کو وفد کہتے تھے اس سفارت کا صرف یہ مقصد ہوتا تھا کہ دربار خلافت کو ہر قسم کے حالات اور شکایات سے مطلع کیا جائے اور داد رسی چاہی جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود بار بار مختلف موقعوں پر اس حق کا اعلان کر دیا تھا یہاں تک کہ خاص اس کے لیے مجمع عام میں خطبہ پڑا فرمانوں میں تصریح کی اور ایک دفعہ تمام امالان سلطنت کو حج کے مجمع عام میں طلب کر کے اس کا اعلان کیا چنانچہ اس کی پوری تفصیل امالوں کے بیان میں آئے گی خلیفہ کا عام حقوق میں سب کے ساتھ مساوی ہونا حکومت جمہوری کا اصلی زیور یہ ہے کہ بادشاہ ہر قسم کے حقوق میں عام آدمیوں کے ساتھ برابری رکھتا ہو یعنی کسی قانون کے اثر سے مستثنا نہ ہو ملک کی آمدنی میں سے ضروریات زندگی سے زیادہ نہ لے سکے عام معاشرت میں اس کی حاکمانہ حیثیت کا کچھ لحاظ نہ کیا جائے اس کے اختیارات محدود ہوں ہر شخص کو اس پر نکتہ چینی کا حق حاصل ہو یہ تمام امور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں اس درجے تک پہنچے تھے کہ اس سے زیادہ ممکن نہ تھا اور جو کچھ ہوا تھا خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے عمل کی بدولت ہوا تھا انہوں نے متعدد موقع پر ظاہر کر دیا تھا کہ حکومت کے لحاظ سے ان کی کیا حیثیت ہے اور ان کے کیا اختیارات ہیں ایک موقع پر انہوں نے اس کے متعلق جو تقریر کی اس کے بعض بعض فکرے اس موقع پر بیان کرنے کے قابل ہیں انہوں نے کہا کہ مجھ کو تمہارے مال یعنی بیت المال میں اس قدر حق ہے جتنا یتیم کے مربی کو یتیم کے مال میں اگر میں دولت مند ہوں گا تو کچھ نہ لوں گا اور ضرورت پڑے گی تو دستور کے موافق کھانے کے لیے لوں گا صاحبو میرے اوپر تم لوگوں کے متعدد حقوق ہیں جس کا تم کو مجھ سے مواخذہ کرنا چاہیے ایک یہ کہ ملک کا خراج اور مال غنیمت بے جا طور سے جمع نہ کیا جائے ایک یہ کہ جب میرے ہاتھ میں خراج اور غنیمت آئے تو جا طور سے صرف نہ ہونے پائے ایک یہ کہ میں تمہارے روزینے بڑھا دوں اور تمہاری سرحدوں کو محفوظ رکھوں ایک یہ کہ تم کو خطروں میں نہ ڈالوں ایک موقع پر ایک شخص نے کئی بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اتق اللہ یا عمر یعنی اے عمر خدا سے ڈر حاضرین میں سے ایک شخص نے اس کو روکا اور کہا کہ بس بہت ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں کہنے دو اگر یہ لوگ نہ کہیں تو یہ بے مصرف ہیں اور ہم لوگوں کی نہ مانیں تو ہم ان باتوں کا یہ اثر تھا کہ خلافت اور حکومت کے اختیارات اور حدود تمام لوگوں پر ظاہر ہو گئے تھے اور شخصی شوکت اور اقتدار کا تصور دلوں سے جاتا رہا تھا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں کی سفارشات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے متعلق جو تقریر کی تھی ادھر حقیقت حکومت جمہوری کی اصل تصویر ہے اور حکومت جمہوری کی حقیقت آج بھی اس سے واضح تر اور صحیح تر بیان نہیں کی جا سکتی نوعیت حکومت بتانے کے بعد ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام حکومت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں حکومت کے نظم و نسق میں جو چیز سب سے مقدم ہے یہ ہے کہ انتظام کے تمام مختلف سیگے ایک دوسرے سے ممتاز اور الگ الگ ہوں اور یہی ترقی و تمدن کی سب سے بڑی دلیل ہے جس طرح تمدن کی ابتدائی حالت میں مکانات کی یہ قطع ہوتی ہے کہ ایک ہی حجرہ تمام ضرورتوں کے لیے کافی ہوتا ہے پھر جس قدر تمدن بڑھتا جاتا ہے کھانے سونے ملاقات کرنے لکھنے پڑھنے اور دیگر ضروریات کے لیے جدا جدا کمرے بنتے جاتے ہیں یہی حالت بالکل سلطنت کی ہے ابتدائی تمدن میں انتظامات کے تمام سیگے ملے جلے رہتے ہیں جو شخص صوبے کا گورنر ہوتا ہے وہی لڑائی کے وقت سپا سالار بن جاتا ہے مقدمات کے انفصال کے وقت وہی قاضی کا کام دیتا ہے جرائم کی تعزیر میں وہی پولیس کی حیثیت رکھتا ہے جس قدر تمدن ترقی کرتا جاتا ہے الگ الگ سیگے قائم ہوتے جاتے ہیں اور ہر سیگے کا الگ افسر ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عجیب و غریب کارناموں میں ایک یہ بھی ہے کہ باوجود اس کے کہ اس وقت کا تمدن نہایت ابتدائی حالت میں تھا اور سلسلہ حکومت کے آغاز کو صرف چند برس گزرے تھے تاہم انہوں نے بہت سے شعبے جو مخلوط تھے الگ کر کے جداگانہ محکمے قائم کر دیے چنانچہ ان تمام شعبوں کو ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ملک کی تقسیم صوبہ جات اور اضلاع کیسے ہوئی نظام حکومت کا ابتدائی سلسلہ جس پر تمام انتظامات متفرو ہیں ملک کا مختلف حصوں میں تقسیم ہونا ہے جن کو صوبہ ضلع اور پراگنا سے تعبیر کیا جاتا ہے اسلام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس کی ابتدا کی اور اس زمانے کے موافق نہایت موزونی اور تناسب سے اس کے حدود قائم کیے اور تمام مورخین نے اس کی تصریح کی ہے کہ انہوں نے ممالک مقبوضہ کو آٹھ صوبوں میں تقسیم کیا حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کے مقرر کردہ صوبے مکہ مدینہ شام جزیرہ بصرہ کوفہ مصر فلسطین مورخ یعقوبی نے آٹھ کے بجائے سات صوبے لکھے ہیں اور لکھا ہے کہ یہ انتظام حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے بیس ہجری میں کیا تھا مورخین کا یہ بیان اگرچہ در حقیقت صحیح ہے لیکن اس میں ایک اجمال ہے جس کی تفصیل بتا دینی ضروری ہے فاروقی فتوحات کو جو وسعت حاصل تھی اس کے لحاظ سے صرف یہ آٹھ صوبے کافی نہیں ہو سکتے تھے فارس خوزستان کرمان وغیرہ بھی آخر صوبے ہی کی حیثیت رکھتے تھے اصل یہ ہے کہ جو ممالک فتح ہوئے ان کی جو تقسیم پہلے سے تھی اور جو مقامات صوبے یا ضلع تھے اکثر جگہ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح رہنے دیے اس لیے مورخین نے ان کا نام نہیں لیا البتہ جو صوبے خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قائم کیے ان کا ذکر ضرور تھا اور وہ یہی آٹھ تھے لیکن یہ امر بھی صحیح ہے ورنہ تاریخی تصریحات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پچھلی تقسیم ملکی میں بھی تصرفات کیے تھے فلسطین پہلے ایک صوبہ شمار کیا جاتا تھا اور اس میں دس ضلعے شامل تھے پندرہ ہجری میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود فلسطین جا کر معاہدہ امن لکھا تو اس صوبے کے دو حصے کر دیے ایک کا صدر مقام ایلیا اور دوسرے کا رم اللہ قرار دیا اور القمہ بن حکیم و القمہ بن محبرز کو الگ الگ صوبوں میں متعین کیا مصر کی نسبت ہم کو معلوم نہیں کہ فتح سے پہلے اس کی کیا حالت تھی لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو دو صوبوں میں تقسیم کیا بالائی حصہ میں جس کو عربی میں سعید کہتے ہیں اور جس میں اٹھائیس ضلع شامل تھے ایک الگ صوبہ قرار دے کر عبداللہ بن سعد ابی صحا کو وہاں کا حاکم مقرر کیا اور نشیبی حصہ میں پندرہ ضلع شامل تھے اس پر ایک دوسرا افسر تعینات کیا امر بن الاس بطور گورنر جنرل کے تھے نوشروانی عہد کے صوبے فارس وغیرہ میں چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تقریباً تمام نوشروانی انتظامات بحال رہنے دیے تھے اس لیے صرف یہ بتا دینا کافی ہے کہ نوشروان کے حد میں یہ ممالک کتنے حصوں میں منقسم تھے مورخ یعقوبی نے لکھا ہے کہ نوشروان کی سلطنت عراق کے علاوہ تین بڑے بڑے صوبوں میں منقسم تھی نمبر ایک خراسان اس میں نیشا پور ہرات مرو مرو فاریاب تالقان بلخ بخارا بدغیس بابر غرشتان توس سرخس اور جرجان شامل ہیں نمبر دو آزر جان اس میں تبرستان رے قزدین زنجان قم اسفہان ہمدان نہاوند دینور حلوان مسفدان فہرجان قزق شہر زور سامغان آزر سبحان اور نمبر تین فارس اس میں استغر شیراز نوبند جان جور گازرون فسادار ابجرو شیر صابور احواز جند یستار بور سوس نہر تیری منادر تستر ایزج رام یہ اضلاع فارس میں شامل تھے اب ذکر کرتے ہیں ان صوبوں کے افسران صوبوں میں والی یعنی حاکم صوبہ کاتب یعنی میر منشی کاتب دیوان یعنی دفتر فوج کا میر منشی صاحب الخراج یعنی کلیکٹر احداث یعنی افسر پولیس صاحب بیت المال یعنی افسر خزانہ قاضی یعنی صدر صدور اور منصف چنانچہ کوفہ میں عمار بن یاسر والی عثمان بن حلیف کلیکٹر عبداللہ بن مسعود افسر خزانہ شریف قاضی عبداللہ بن حلف الخزائی کاتب دیوان تھے ہر صوبے میں ایک فوجی افسر بھی ہوتا تھا لیکن اکثر حالتوں میں صوبے کا عامل ہی اس خدمت پر بھی معمور ہوتا تھا پولیس کا محکمہ بھی جہاں تک ہم کو معلوم ہے ہر جگہ الگ نہ تھا اکثر کلیکٹر یا عامل اس خدمت کو بھی انجام دیتا تھا مثلا عمار بن یاسر جس وقت کوفے کے حاکم تھے پولیس کا کام بھی انہی کے سپرد تھا بحرین میں قدامت بن مزعون صاحب الخراج تھے اور پولیس کا کام بھی وہی کرتے تھے والی کا سٹاف وسیع اور مستقل سٹاف ہوتا تھا اور اس کے ممبرز خود دربار خلافت کی طرف سے معمور ہوتے تھے عمار کو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوفہ کا حاکم مقرر کیا تو دس معزز آدمی ان کے سٹاف میں دیے جن میں ایک قزت خزرجی بھی تھے میر منشی قابل تقریر اور تحریر میں یکتا ہوتا تھا ابو بوسا شری جو بسرا کے گورنر تھے ان کا میر منشی زیاد بن سمیہ تھا جس کی فساد و بلاغت پر خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ حیران رہ گئے تھے اور امر بن الاس کہا کرتے تھے کہ اگر یہ نوجوان قریش کی نسل سے ہوتا تو تمام عرب اس کے علم کے نیچے آ جاتا اضلاع میں بھی عامل افسر خزانہ اور قاضی وغیرہ ہوتے تھے اور یہ سب گورنر کے ماتحت اور اس کے زیر حکومت کام کرتے تھے پراگنوں میں بھی غالباً تحصیلدار رہتے تھے اور اس کے ساتھ اس کا عملہ ہوتا تھا صوبہ جات اور اضلاع کی تقسیم کے بعد سب سے مقدم جو چیز تھی وہ ملکی عہدے داران کا انتخاب اور ان کی کاروائی کا دستور العمل بنانا تھا کوئی فرما روا کتنا ہی بیدار مغز اور کوئی قانون کتنا ہی مکمل ہو لیکن جب تک حکومت کے اعزاء و جوارح یعنی عہدے داران ملکی قابل لائق راست باز اور متدین نہ ہوں اور ان سے نہایت بیدار مغزی کے ساتھ کام نہ لیا جائے ملک کو کبھی ترقی نہیں ہو سکتی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس باب میں جس نقطہ رسی اور تدبیر و سیاست سے کام لیا انصاف یہ ہے کہ تاریخ عالم کے ہزاروں ورق الٹ کر بھی اس کی نظیر نہیں ملتی اب ذکر ہو جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جوہر شناسی کا اس مرحلے میں اس بات سے بڑی مدد ملی کہ ان کی طبیعت شروع سے جوہر شناس واقع ہوئی تھی یعنی جس شخص میں جس قسم کی قابلیت ہوتی تھی وہ اس کی تہ کو پہنچ جاتے تھے اس کے ساتھ انہوں نے ملک کے قابل آدمیوں سے وقفیت بہم پہنچائی تھی یہی بات تھی کہ انہوں نے جس شخص کو جو کام دیا اس کے انجام دینے کے لیے اس سے بڑھ کر آدمی نہیں مل سکتا تھا عرب میں چار شخص تھے جن کو وحات العرب کہا جاتا تھا یعنی جو فن سیاست و تدبیر میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے امیر معاویہ امر بن العاص مغیرہ بن شعبہ زیاد بن سمیہ رضوان اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زیاد کے سوا تینوں کو بڑے بڑے ملکی عہدے دیے اور چونکہ یہ لوگ صاحب ادعا بھی تھے اس لیے اس طرح ان پر قابو رکھا کہ کبھی کسی قسم کی خود سری نہ کرنے پائیں زیاد ان کے زمانے میں نوجوان تھا اس لیے اس کو کوئی بڑا عہدہ نہیں دیا لیکن اس کی قابلیت اور استعداد کی بنا پر ابو موسا اشری کو لکھا کہ کاروبار حکومت میں میں اس کو مشیر کار بنائیں فن حرب امر مادی کرب اور طلحہ بن خالد نہایت ممتاز تھے لیکن تدبیر و سیاست میں ان کو دخل نہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو نعمان بن مقرن کی ماتحتی میں عراق کی فتوحات پر معمور کیا لیکن نعمان کو لکھ بھیجا کہ ان کو کسی سیگے کی افسری نہ دینا کیونکہ ہر شخص اپنا فن خوب جانتا ہے عبداللہ بن ارقم ایک معزز صحابی تھے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے ایک جواب طلب تحریر آئی آپ نے فرمایا اس کا جواب کون لکھے گا عبداللہ بن ارقم نے عرض کی کہ میں یہ کہہ کر خود اپنی طبیعت سے جواب لکھ کر لائے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو نہایت پسند فرمایا حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے ان کی اس قابلیت پر ان کا خاص خیال ہوا اور جیسا کہ ابن الاسیر وغیرہ نے لکھا ہے یہ اثر ان کے دل میں ہمیشہ قائم رہا یہاں تک کہ جب خلیفہ ہوئے تو ان کو میر منشی مقرر کیا نہاوند کی عظیم الشان مہم کے لیے جب مجلس شورا کا عام اجلاس ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رائے طلب کی کہ اس مہم پر کون بھیجا جائے تو تمام مجمع نے بتفاق کہا کہ آپ کو جو وقفیت ہے اور آپ نے ایک ایک کی قابلیت کا جس طرح اندازہ کیا ہے کسی نے نہیں کیا چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نعمان بن مکرن کا نام لیا اور سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ یہ انتخاب بالکل بجا ہے عمار بن یاسر بڑے رتبے کے صحابی تھے اور زہد و میں بے نظیر تھے لیکن سیاست و تدبیر سے آشنا نہ تھے قبولیت عام اور بعض مسلحتوں کے لحاظ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کا حق مقرر کیا لیکن چند روز کے بعد جب ان سے کام چل نہ سکا تو معذول کر دیا اور ان کے طرف داروں کو دکھا دیا کہ وہ اس کام کے لیے موزوں نہ تھے اس قسم کی سینکڑوں مثالیں ہیں جن کا ذکر نہیں کیا جا سکتا کسی شخص کو شوق ہو تو رجال کی کتابوں سے عرب کے تمام لائق آدمیوں کا پتہ لگائے اور پھر دیکھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پرزوں کو حکومت کی کال میں کیسے مناسب موقع پر لگایا تھا تاہم اتنا بڑا کام صرف ایک شخص کی ذمہ داری پر چھوڑا نہیں جا سکتا اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس شورا منعقد کی اور صحابہ سے خطاب کر کے کہا کہ اگر لوگ میری مدد نہ کریں گے تو کون کرے گا حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم آپ کو مدد دیں گے لیکن اس وقت ملکی انتظام میں حصہ لینا زہد و تقدس کے خلاف سمجھا جاتا تھا چنانچہ حضرت ابو ویدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دنیا میں آلودہ کرتے ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں ان بزرگوں سے مدد نہ لوں تو کس سے لوں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو تنخواہیں بیش مقرر کرو کہ لوگ خیانت کی طرف مائل نہ ہونے پائیں غرض حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی رائے اور مشورت سے نہایت دیانت دار اور قابل لوگ انتخاب کیے اور ان کو ملکی خدمتیں سپرد کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں عہدیداروں کے مقرر کرنے کے لیے مجلس شورا کا قیام اہم خدمات کے لیے مجلس شورا کے عام اجلاس میں انتخاب ہوتا تھا اور جو شخص تمام ارکان مجلس کی طرف سے انتخاب کیا جاتا تھا وہ اس خدمت پر معمور ہوتا تھا چنانچہ عثمان بن حنیف کا تقرر اسی طریقے سے ہوا تھا بعض اوقات صوبے یا ضلع کے لوگوں کو حکم بھیجتے تھے کہ جو شخص تمام لوگوں سے زیادہ قابل ہو اس کا انتخاب کر کے بھیجو چنانچہ انہی منتخب لوگوں کو وہاں کا عامل مقرر کرتے تھے عثمان بن فرقت معین بن یزید حجاج بن آلات اسی قاعدے کے موافق مقرر کیے گئے تھے چنانچہ اب ہم اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں تنخواہ کا معاملہ ایک دقت یہ تھی کہ لوگ کسی خدمت کے معاوضے میں تنخواہ لینا پسند نہیں کرتے تھے اور اس کو زہد و تقدس کے خلاف سمجھتے تھے بھائی ہی اسی طرح جس طرح آج کل کے مقدس وعظوں کو اگر کہا جائے کہ وہ باقاعدہ اپنی خدمتوں کو انجام دیں اور مشاہرہ لیں تو ان کو نہایت ناگوار ہوگا لیکن نظر و نیاز کے نام سے جو رقمیں ملتی ہیں اس سے ان کو اعتراض نہیں ہوتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی بہت سے لوگ اس غلطی میں مبتلا تھے لیکن یہ امر تمدن اور اصول و انتظام کے خلاف تھا اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی کوشش سے اس غلطی کو رفع کیا اور تنخواہیں مقرر کی ایک موقع پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جو مشہور صحابی اور سپا سالار تھے حق الخدمت لینے سے انکار کیا تو حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے بڑی مشکل سے ان کو راضی کیا حکیم بن خرام نے حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کے بار بار اسرار پر بھی کبھی وظیفہ یا روزینہ لینا گوارہ نہ کیا عاملوں کے فرامین میں ان کے فرائض کی تفصیل جو شخص عامل مقرر ہوتا تھا اس کو ایک فرمان عطا ہوتا تھا جس میں اس کی تقرری اور اختیارات اور فرائض کا ذکر ہوتا تھا اس کے ساتھ بہت سے معاجرین اور انصار کی گواہی ثبت ہوتی تھی عامل جس مقام پر جاتا تھا تمام لوگوں کو جمع کر کے یہ فرمان پڑتا تھا جس کی وجہ سے لوگ اس کے اختیارات اور فرائض سے واقف ہو جاتے تھے اور جب وہ ان اختیارات کی حد سے آگے قدم رکھتا تھا تو لوگوں کو اس پر گرفت کا موقع ملتا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس بات کا سخت اہتمام تھا کہ عاملوں کے جو فرائض ہیں ایک ایک ان سے واقف ہو جائے چنانچہ بارہا مختلف مقامات اور مختلف موقعوں پر اس کے متعلق خطبے دیے ایک خطبے میں جو مجمع عام میں دیا تھا عاملوں کو خطاب کر کے یہ الفاظ فرمائے ترجمہ یاد رکھو کہ میں نے تم لوگوں کو امیر اور سخت گیر مقرر کر کے نہیں بھیجا ہے بلکہ امام بنا کر بھیجا ہے کہ لوگ تمہاری تقلید کریں تم لوگ مسلمانوں کے حقوق ادا کرو ان کو زود کوب نہ کرو کہ وہ ذلیل ہوں ان کی بیجا تعریف نہ کرو کہ غلطی میں پڑے ان کے لیے اپنے دروازے بند نہ رکھو کہ زبردست کمزوروں کو کھا جائیں ان سے کسی بات میں بھی اپنے آپ کو ترجیح نہ دو کہ یہ ان پر ظلم ہے جب کوئی شخص کہیں کا عامل مقرر کیا جاتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کے ایک بڑے گروہ کے سامنے اس کو فرمانے تقرری عنایت کرتے تھے اور ان صحابہ کو گواہ مقرر کرتے تھے جس سے یہ مقصد تھا کہ جو شخص مقرر کیا جاتا تھا اس کی لیاقت اور فرائض کا اعلان ہو جائے ہر عامل سے عہد لیا جاتا تھا کہ ترکی گھوڑے پر سوار نہ ہوگا باریک کپڑے نہ پہنے گا چھنا ہوا آٹا نہ کھائے گا دروازے پر دربان نہ رکھے گا اہل حاجت کے لیے دروازہ ہمیشہ کھلا رکھے گا یہ شرطیں اکثر پروانہ تقرری میں درج کی جاتی تھی ان کو مجمع عام میں پڑھ کر سنایا جاتا تھا عاملوں کے مال و اسباب کی فہرست سامعین محترم جس وقت کوئی عامل مقرر ہوتا تھا اس کے پاس جس قدر مال و اسباب ہوتا تھا اس کی مفصل فہرست تیار کرا کر محفوظ رکھی جاتی تھی اور اگر عامل کی مالی حالت میں غیر معمولی ترقی ہوتی تھی تو اس سے مواخذہ کیا جاتا تھا ایک دفعہ اکثر امال اس بلا میں مبتلا ہوئے خالد بن سائق نے اشار کے ذریعے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کی موجودات کا جائزہ لے کر آدھا آدھا مال بٹا لیا اور بیت المال میں داخل کر دیا زمانہ حج میں تمام عاملوں کی طلبی تمام امال کو حکم تھا کہ ہر سال حج کے زمانے میں حاضر ہوں حج کی تقریب سے پہلے تمام اطراف کے لوگ موجود ہوتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر باان کہتے تھے کہ جس کسی کو عامل سے کچھ شکایت ہو تو پیش کرے چنانچہ ذرا ذرا سی شکایتیں پیش ہوتی تھی اور تحقیقات ہو کر ان کا تدارک کیا جاتا تھا ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت بڑا مجمع کر کے خطبہ دیا اور کہا کہ صاحبوں مال جو مقرر کر کے بھیجتے جاتے ہیں اس لیے نہیں بھیجے جاتے کہ تمانچے ماریں یا تمہارا مال چھین لیں بلکہ میں ان کو اس لیے بھیجتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سکھائیں سو اگر کسی عامل نے اس کے خلاف کیا تو مجھ سے بیان کرو تاکہ میں اس کا انتقام لوں عمر بن رضی اللہ عنہ جو مصر کے گورنر تھے انہوں نے اٹھ کر کہا کہ اگر کوئی عامل ادب دینے کے لیے کسی کو مارے گا تب بھی آپ اس کو سزا دیں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ضرور میں سزا دوں گا کیونکہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہے خبردار مسلمانوں کو نہ مارا کرو ورنہ وہ ذلیل ہو جائیں گے اور ان کے حقوق تلف نہ کرو ورنہ کفران نعمت پر مجبور ہوں گے ایک دفعہ حزب معمول تمام امال حاضر تھے ایک شخص اٹھا اور کہا آپ کے عامل نے مجھ کو بے قصور سو کوڑے مارے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مستغیث کو حکم دیا کہ وہیں مجمع عام میں عامل کو سو کوڑے لگائے عمر بن العاص نے کھڑے ہو کر کہا یہ امال پر گراں ہوگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ملزم سے انتقام نہ لوں امر بن الاس نے منت کر کے مستغیث کو اس شرط پر راضی کیا کہ ایک ایک تازیانے کے عوض میں دو دو اشرفیاں لے کر اپنے حق سے باز آئے حاملوں کی تحقیقات وقتاً فوقتاً امال کی جو شکایتیں پیش ہوتی تھی ان کی تحقیقات کے لیے خاص عہدہ قائم کیا جس پر محمد بن مسلمہ انصاری معمور تھے یہ بزرگ اکابر صحابہ میں سے تھے تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہم پر تشریف لے گئے تو ان کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر کرتے تھے ان وجوہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے بڑے کام کے لیے انہی کو انتخاب کیا جب کسی عامل کی شکایت آتی تھی تو یہ تحقیقات پر معمور ہوتے تھے اور موقع پر جا کر لوگوں کا اظہار لیتے تھے اکیس ہجری میں سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ جنہوں نے قادسیہ کی مہم سر کی تھی اور کوفہ کے گورنر تھے ان کی نسبت لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر شکایت کی یہ وہ وقت تھا کہ ایرانیوں نے بڑے زور شور سے لڑائی کی تیاریاں کی تھیں اور ڈیڑھ لاکھ فوج لے کر نہاوند کے قریب آ پہنچے تھے مسلمانوں کو سخت تردد تھا اور ان کے مقابلے کے لیے کوفہ سے فوجیں روانہ ہو رہی تھی اسی حالت میں یہ لوگ پہنچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگرچہ یہ نہایت تنگ اور پر خطر وقت ہے تاہم یہ تردد مجھ کو سعد وقاص کی تحقیقات سے نہیں روک سکتا اسی وقت محمد بن مسلمہ کو کوفہ روانہ کیا انہوں نے کوفہ کی ایک ایک مسجد میں جا کر لوگوں کے اظہار لیے اور سعد نبی وقاص رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ میں آئے یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود ان کا اظہار لیا کمیشن بعض اوقات کمیشن کے طور پر چند آدمی تحقیقات کے لیے بھیجے جاتے تھے چنانچہ اس قسم کے متعدد واقعات تاریخوں میں مذکور ہیں بعض اوقات ابتدان عامل کو مدینہ بلا کر براہ راست تحقیقات کرتے تھے اور اکثر یہ وقت ہوتا تھا جبکہ عامل صوبہ کا حاکم یا معزز افسر ہوتا تھا چنانچہ ابو موسا اشری رضی اللہ عنہ جو مصر کے گورنر تھے ان کی نسبت جب شکایت گزری تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مستغیث کا بیان خود اپنے ہاتھ سے قلم بند کیا اور ابو موسا رضی اللہ عنہ کو اپنے حضور میں بلوا کر تحقیقات کی ان پہ الزامات یہ تھے نمبر ایک ابو موسا رضی اللہ عنہ نے اسیران جنگ میں سے ساٹھ رئیس زادے چھانٹ کر اپنے لیے رکھے ہیں نمبر دو ان کی ایک لونڈی ہے جس کو دونوں وقت نہایت عمدہ غذا بھوم پہنچائی جاتی ہے حالانکہ اس قسم کی ایک غذا عام مسلمانوں کو میسر نہیں آ سکتی ان پہ تیسرا الزام یہ تھا کہ کاروبار حکومت زیاد بن سیما کو سپرد کر رکھا ہے اور وہی سیاہ و سفید کا مالک ہے تحقیقات سے پہلا الزام غلط ثابت ہوا تیسرے الزام کا ابو موسا نے یہ جواب دیا کہ زیاد سیاست و تدبیر کا آدمی ہے اس لیے میں نے اس کو اپنا مشیر بنا رکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زیاد کو طلب کیا اور امتحان لیا تو حقیقت میں قابل آدمی تھا اس لیے خود بسرا کے حکام کو ہدایت کی کہ زیاد کو مشیر کار بنائیں دوسرا الزام پیش ہوا تو ابو موسا کچھ جواب نہ دے سکے چنانچہ لونڈی ان سے چھین لی گئی عاملوں کی خطاؤں پر سخت گرفت کی جاتی تھی خصوصاً خصوصاً ان باتوں پر جن سے فخر و امتیاز یا نمود و فخر ثابت ہوتا تھا سخت مواخذہ کیا جاتا تھا جس عامل کی نسبت ثابت ہوتا تھا کہ بیمار کی عیادت نہیں کرتا یا کمزور اس کے دربار میں بار نہیں پاتا تو وہ فوراً موقوف کر دیا جاتا تھا ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازار میں پھر رہے تھے کہ ایک طرف سے آواز آئی کہ عمر رضی اللہ عنہ کیا عاملوں کے لیے چند قواعد کے مقرر کرنے سے تم عذاب الہی سے بچ جاؤ گے تم کو یہ خبر ہے کہ ایاز بن غنم جو مصر کا عامل ہے باریک کپڑے پہنتا ہے اور اس کے دروازے پر دربان مقرر ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے محمد بن مسلمہ کو بلایا اور کہا کہ ایاز کو جس حالت میں پاؤ ساتھ لے آؤ محمد بن مسلمہ نے وہاں پہنچ کر دیکھا تو واقعی دروازے پر دربان تھا اور ایاز باریک کپڑے کا کرتا پہنے بیٹھے تھے اسی حیت اور لباس میں ساتھ لے کر مدینہ آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کرتا اتروا کر کمبل کا کرتا پہنایا اور بکریوں کا ایک گلہ منگوا کر حکم دیا کہ جنگل میں لے جا کر چراؤ ایاز کو انکار کی تو مجال نہ تھی مگر بار بار کہتے تھے کہ اس سے مر جانا بہتر ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تجھ کو اس سے آر کیوں ہے تیرے باپ کا نام غنم اسی وجہ سے پڑا تھا کہ وہ بکریاں تھا غرض ایاز نے دل سے توبہ کی اور جب تک زندہ رہے اپنے فرائض نہایت خوبی سے انجام دیتے رہے حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں اپنے لیے محل بنوایا تھا جس میں ڈیوڑی بھی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس خیال سے کہ اس سے اہل حاجت کو رکاؤ ہوگا محمد بن مسلمہ کو معمور کیا کہ جا کر ڈیوڑی میں آگ لگا دیں چنانچہ اس حکم کی پوری تعمیل ہوئی اور سعد بن نبی وکاس چپکے سے دیکھتے رہ گئے اس قسم کی باتیں اگرچہ بظاہر قابل اعتراض ہیں کیونکہ لوگوں کے طرز معاشرت اور ذاتی افعال سے تعرض کرنا اصول آزادی کے خلاف ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تمام ملک میں مساوات اور جمہوریت کی جو روح پھونکنا چاہتے تھے وہ بغیر اس کے ممکن نہ تھی کہ وہ خود اور ان کے دست و بازو یعنی ارکان سلطنت اس رنگ میں ڈوبے نظر آئیں عام آدمیوں کو اختیار ہے کہ جو چاہیں کریں ان کے افعال کا اثر بھی انہی تک محدود رہے گا لیکن جو لوگ سلطنت کے ارکان ہیں ان کے طرز معاشرت کا ممتاز ہونا لوگوں کے دلوں میں اپنی حکارت کا خیال پیدا کرتا ہے اور رفتہ رفتہ اس قسم کی باتوں سے سلطنت شخصی کی وہ تمام خصوصیتیں پیدا ہو جاتی ہیں جس کی یہ معنی ہے کہ ایک شخص آقا اور باقی تمام لوگ غلام ہیں اس کے علاوہ جو شخص عرب کی فطرت سے واقف ہے وہ بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ اس قسم کی باتیں پولیٹیکل مسالے سے خالی نہ تھیں مساوات اور عدم ترجیح جس کو آج کل اصطلاح میں سوشلزم کہتے ہیں عرب کا اصلی مذاق ہے اور عرب میں جو سلطنت اس اصول پر قائم ہوگی وہ یقیناً بنسبت اور ہر قسم کی سلطنت کے زیادہ کامیاب ہوگی یہی وجہ ہے کہ یہ احکام زیادہ تر عربوں کی آبادیوں میں محدود تھے ورنہ امیر معاویہ شام میں بڑے سر و سامان سے رہتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے کچھ تعرض نہیں کرتے تھے شام کے سفر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے جاہو جلال کو دیکھ کر اس قدر کہا کہ ایک سرانیہ یعنی یہ نوشروانی جاہو جلال کیسا مگر جب انہوں نے جواب دیا کہ یہاں رومیوں سے سابقہ رہتا ہے اور ان کی نظر میں بغیر اس کے سلطنت کا روب و داب قائم نہیں رہ سکتا تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پھر تعرض نہیں کیا امال کی دیانت اور راست بازی کے قائم رکھنے کے لیے نہایت عمدہ اصول یہ اختیار کیا تھا کہ تنخواہیں بیش مقرر کی تھی یورپ نے مدتوں کے تجربے کے بعد اصول سیکھا ہے اور ایشیائی سلطنتیں تو اب تک اس راز کو نہیں سمجھی جس کی وجہ سے رشوت اور غبن ایشیائی سلطنتوں کا خاصا ہو گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اگرچہ معاشرت نہایت ارزاں اور روپیہ گراں تھا تاہم تنخواہیں علا قدر مراتب عموماً بیش قرار تھیں صوبہ داروں کی تنخواہیں پانچ پانچ ہزار تک ہوتی تھیں اور غنیمت کی تقسیم سے جو ملتا تھا وہ الگ چنانچہ امیر معاویہ کی تنخواہ ہزار دینار ماہوار یعنی پانچ ہزار روپے تھی